حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی یعنی قبول کی جاتی ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہم اس دوران کیا مانگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگو